السلام علیکم student again this doctor what happens after retention. We started to talk about what happens when a stimulus is presented, it is selected by attention, and then how do we recognize the stimulus for what it is. آپ کے ماحول میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے پہچانتے کیسے ٹھیک ہے اور وہ پروسیس کیسے ہوتا ہے look at some of the main ideas now no for instance we know been selected through a filter and there is certain capacity limited capacity of the attention system this it for selection اور اس کے بعد once all of these hurdles are completed, what happens? The information is recognized. So, کیسے ہوتا ہے ہم اپنے ماحول میں چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں کیسے جانتے ہیں uh, کیسے ریکگناز کرتے ہیں that is what we have started to discuss I will continue to discuss the ایک بات جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ how is this information recognize for what it is and let me give you an example like I did last time اگر آپ کے سامنے ایک کوئی بھی حرف پیش کیا جائے اردو کا یا انگریزی کا how do you know how do you recognize it how does our cognitive system process and understand so first model that we discuss was template matching model model you may recall discuss the variance matching model one was there is an image form on the retina جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ کے پیچھے جو جھلی ہوتی ہے جسے ریٹنا کہتے ہیں ریٹنا پہ وہ امیج فارم ہوتا ہے اور ٹیمپلیٹ میچنگ ماڈل یہ زیوم کرتا ہے کہ اس امیج کو ویسے کا ویسا ہمارے برین میں ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ریٹنل امیج ہے جب وہ ویسے کا ویسا برین کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے تو برین میں یہ سمشن ہوتی ہے کہ جناب ایک لیٹر جو ہے اس کا ٹیمپلیٹ موجود ہے یعنی اگر چھبیس لیٹرز ہیں تو چھبیس ٹیمپلیٹس موجود ہیں تو ان میں سے ہر ایک ٹیمپلیٹ کے ساتھ اس لیٹر کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور جیسے ہی میچ ہوتا ہے کمپلیٹ تو کیا ہوتا ہے what happens you recognize the letter as the correct letter اچھا Now these patterns جو which are stored in the brain are called templates. تو اب I want to show you the slide again جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیفٹ پہ کچھ سیلز ہیں جو ایکٹیویٹ ہوئے ہیں ریٹنا کے اور ریٹنا کے ان سیلز نے اس ایکٹیویشن انفارمیشن جو ہے وہ برین کو بھیجی ہے اب برین میں اس ایکٹیویشن پیٹرن کا ایک ٹیمپلیٹ موجود ہے ایک پیٹرن موجود ہے جس کا نام ہے اے اب جب وہ perfect one to one matching ہوتی ہے جیسے کہ ٹاپ لیفٹ کارنر میں سلائڈ کے موجود ہے آپ کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے آپ کا سسٹم یہ کہے گا کہ this is letter A we have made a perfect match اچھا اب اگر آپ اسی میں مڈل میں ٹاپ رو کے مڈل میں دیکھیں تو اب ہم نے ان پٹ جو ہے وہ اے نہیں دی ہے ایل دیا ہے تو لیٹر ایل جو ہے اس کو جب ہم نے میچ کرنے کی کوشش کی ود اسٹور ٹیمپلیٹ وے وہ میچ نہیں ہوا اور اسی طرح جب ہم ٹاپ رائٹ کارنر میں دیکھتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لیٹر تو ایل دیا ہے لیکن جب اسے ایل کے ٹیمپلیٹ سے میچ کیا گیا سیکشن سی میں ٹاپ رائٹ کارنر میں تو it's a correct identification of the letter L but we also discuss some problem template matching model ایک تو یہ تھا کہ ریٹنا میں امیج کے اوپر اگر انہیں سیلس کو ایک خاص سیلس کا پیٹرن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہی انفارمیشن برین کو جاتی ہے تو اگر ریٹنا میں کسی اور جگہ پہ وہ امیج فارم ہوتا ہے فرض کریں کہ اے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا فورن مڈل آف دا پیج نہیں تھا کہیں اور تھا تو وہ امیج اس جگہ پہ تو نہیں بنے گا جہاں پہ پہلے بنا تھا تو اب کیا ہوگا because of the different location of the letter retina جو برین کو امیج جائے گا وہ اس ٹیمپلیٹ سے میچ نہیں کر پائے گا کیونکہ ٹیمپلیٹ کی تو جگہ مقرر ہے وہ تو it is only responding to activation of certain cells so that is being shown in the middle row left corner. Now if we look at the example E on that slide, you will notice کہ یہاں پہ A is too big. تو اگر ہم نے بہت بڑا A بنا دیا ہے لیٹر تو وہ جو برین میں اسٹورڈ ٹیمپلیٹ ہے پیٹرن ہے اس سے ایگزیکٹ میچنگ نہیں کر پاتا تو again we won't recognize it if the template matching model is correct again example F A کی اورینٹیشن جو ہے ہم نے چینج کر دی اس کی سم چینج کر دی پہلے اے یوں تھا اب وہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تو ابھی بھی اگر ٹیمپلیٹ موجود ہے تو ٹیمپلیٹ اس سے پرفیکٹ میچنگ نہیں کر پائے گا اینڈ ان جی اگین جو باٹم لیفٹ ہینڈ کارنر میں ہم نے اورینٹیشن چینج کی ہے اور ایچ میں which is on the right hand side of the bottom row ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ جو کے تھوڑا فیچرز ہیں نا ان کو تھوڑا سا چینج کر دیا سلائٹلی چینج کر دیا تو پھر بھی جو ٹیمپلیٹ میچنگ ماڈل ہے won't be successful so to sum this up we can see that the pattern for each retinal retinal cell is activated activated if different cells are they won't be a match تو ایک تو یہی بات ہے کہ جناب جو آپ نے اگر جگہ بدل دی تو میچنگ نہیں ہوئی رانگ پارٹ آف ریجنا پہ گیا تو میچنگ نہیں ہوئی رانگ سائز ہوا تو میچنگ نہیں ہوئی رانگ اورینٹیشن ہوئی تو میچنگ نہیں ہوئی اینڈ نان اسٹینڈرڈ امیجز اگر ہوئے تھوڑا سا ڈفرینٹ تو پھر بھی پرفیکٹ میچنگ نہیں ہوگی ہم نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کہ مشینز مشینز جو جو ہیں ہیں جیسے بہت سی وہ ٹیمپلیٹ میچنگ پہ کام کرتی ہیں they based on the template matching model جیسے فنگر پرنٹ ڈیٹیکشن کی جو مشینز ہیں وہ پرفیکٹ میچ جب تک نہیں ہوگا وہ ایک فنگر پرنٹ پیٹرن کو ریکگنائز نہیں کرے اور یہ آج کل فورینزکس میں کرائم لیبز میں پولیس میں ملٹری میں انٹیلیجنس میں یہ مشینز یوز ہوتی ہیں then bar code reading machines جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیکٹس پہ بہت ساری پروڈکٹس پہ بار کوڈز بنی ہوتی ہیں تو نا these bar codes are read exactly by the computer اور اس میں وہ پیٹرن اسٹورڈ ہوتا ہے اور اس سے perfect one to one matching ہوتی ہے تو اس پروڈکٹ کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے then we have the automatic teller machine یا اے ٹی ایم جنہیں ہم کہتے ہیں جس سے ہم کیش نکلواتے ہیں تو ان میں بھی جو ہے پرفیکٹ میچنگ ضروری ہے اگر پرفیکٹ میچنگ نہیں ہوگی تو کسی اور کے اکاؤنٹ کا پیسہ کوئی اور نکلوا لے گا سو ٹیمپلیٹ میچنگ ماڈل جو ہے that relies on perfect one to one matching and اگر کوئی ذرا سا بھی چینج ہوگا بہت ہی مائنر سا بھی چینج ہوگا دیر از نو میچ نا look at the next slide which I showed you last time کہ human beings do not display such rigid one to one matching human flexible perceptual system we have a flexible cognitive system جیسے ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ کسی حساب سے آپ بہت عرصے کے بعد ملتے ہیں آپ انہیں پہچان لیتے ہیں and the reason for that is we make adjustment according to minor difference so in this slide you can see then humans we can recognize large letters and small characters on this so to sum up problem template matching model one a ٹوڈ you that human perceptual system is much more flexible second most patterns be encounter undergo at least some minor changes ہم لائف میں زیادہ تر پیٹرنس جو دیکھتے ہیں جو بھی پیٹرنس دیکھتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مائنر چینجز ضرور ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ کسی حساب سے دس سال بعد ملتے ہیں تو ان کا فیس ان کی باڈی بہت سارے اس میں چینجز آ گئے ہوتے ہیں flexible perceptual system we are not rigid template matching system تو ماحول میں بہت سارے چینجز آ چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اسے ریکگنائز کر لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں اور چونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ زیادہ تر ریسرچ ویژل پرسپشن میں ہوئی ہے لیٹر پرسپشن پہ لیٹر ریکگنیشن پہ تو letters are generally different font size yet we recognize them as letters and also کہ شیپس جو ہیں وہ تھوڑی بہت تو چینج ہو ہی جاتی ہیں and orientation are also different کوئی ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے آرٹ پہ خاص طور پہ ہم لیٹرز کو بہت ہی ڈفرینٹ اسٹائل سے لکھتے ہیں so we discuss models model and and that is feature analysis model here let's look at some of the basic Stimuli are thought of of as combination elemental or primitive features. اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ انفارمیشن اسٹور تو کی ہوئی ہے لیکن وہ انفارمیشن سارے لیٹرز کے بارے میں نہیں ہے وہ ان کے فیچرز کے بارے تو فیچرز جو ہیں وہ ایلیمنٹل یا پرمیٹیو ہیں یعنی ان کا برین میں کوئی نہ کوئی ٹیمپلیٹ موجود ہے ان کا کوئی نہ کوئی ماڈل موجود ہے تو اب اب انگلش الفابیٹ کو دیکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ جناب چار مختلف فیچرز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں تو ہارزونٹل لائن ہے line that goes like this vertical line ہے line that goes like this lines at approximately five degree angle یعنی اوبلیک لائنز ہیں اس اس طرح طرح اور and then there are curves تو how is the feature model model better than template بات یہ کہ فیچرز بھی تو ایک طرح کی ٹیمپلیٹ ہی ہے نا جو ایک ماڈل ہے جو ہم نے اسٹور کیا ہو but features are simpler feature میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے ایک سمپل سی لائن ہے یا ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے یا کرو ہے very simple then what you can do is end of storing the entire لیٹرٹیشن we can I critical feature letter یعنی اے کے لیے اگر ہمارے سسٹم میں کاگنیٹو سسٹم میں انفارمیشن ہو کہ there are two oblique line دو ٹی لائنس ہیں ایسے انٹرسیکٹ ایٹ دا ٹاپ یہ اوپر ایک دوسرے کو جوائن کرتی ہیں and horizontal line intersect both of these near the middle اور ایک سیدھی لائن جو ہے ہاریزونٹل وہ ان دونوں لائنس کے بیچ میں ٹوڈز دا مڈل ان دونوں کو کٹ کرتی ہے ان سے جوائن کرتی ہے تو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو دکھائی گئی تھی لاسٹ ٹائم بھی have a look if you look at this slide you see a written in different forms اور اسپیشلی جو third letter from the left ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں کچھ فیچرس کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اسے اے کے طور پہ ریکگنائز کر لیتے ہیں so let's look at the feature model and say what it is that is critical in the feature model we do not need a template for each letter but only for every feature this would obviously be a great saving یعنی ہم اپنے ذہن میں اب سوچیں کہ انگریزی کے چھبیس حروف تہجی اردو کے چھتیس ہیں اب اردو کے ان چھتیس لیٹرز کے ساتھ اگر ہم وہ دو چشمی ہے جو ہوتی ہے جیسے بے کے ساتھ بھے اور پے کے ساتھ پھے اور تے کے ساتھ تھے ان کے بھی اگر ہم ٹیمپلیٹ سٹور کرنے لگے تو یہ کوئی پچاس کے قریب شکلیں بن جاتی ہیں مختلف جو ہمارے برین میں سٹور ہوں گی اور ہم انگریزی بھی پڑھتے ہیں تو انگریزی کے چھبیس لیٹرز بھی ہوں گے اور اس میں پھر آپ عربی کے عراب بھی لگا لیں تو یہ تو ہمارا برین پھر یہی کام کرتا رہے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا صرف لیٹرز ڈیٹیکٹ کرے تو اگر ہم اسے صرف فیچرز کی زبان میں سوچیں تو فیچرز جو ہے اس کی خوبصورتی فیچر ماڈل کی یہ ہے کہ وہ ہمیں نہ صرف اس کے بارے میں بتائے گی اردو اور انگریزی کے لیٹرز کے بارے میں بلکہ اگر ہم اپنے نمبرز کو بھی دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ this model works even in that یعنی اتنی سیونگ ہو جاتی کہ چار پانچ فیچرز ہم اسٹور کر کے تو ساری الفابٹس کو بھگتا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور اسمپشن میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ letters have many features in common subjects are prone to confuse them let me explain it you this is an interesting idea تو میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کنفیوژنس کی تو confusions are a great source great source of experiments for cognitive psychologist اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوگنیٹو سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ہر آئیڈیا میں سے کچھ ایکسپیریمنٹ سوچتا ہے جن سے وہ پروو یا ڈسپروو کر سکے اپنی تھیوری کو اپنے ماڈل کو تو ہم نے دیکھا کہ جناب کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دو لیٹرز کو آپس میں کنفیوز کیا یقیناً کیا ہو اور خاص طور پہ اگر ان لیٹرز کو بہت کم ٹائم کے لیے آپ کو دکھایا جائے تو they will be a confusion تو لیٹ سی فار انسٹنس اگر ہم اس سلائڈ کو دیکھیں تو میں اس میں آپ کے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیمونسٹریٹ کروں گا تو ابھی آپ کو ایک لیٹر دکھایا جائے گا اب آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا لیٹر تھا دیکھیں دس از دی انٹرسٹنگ بیٹ آپ کو ایک لیٹر نظر آیا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کون سا لیٹر ہے آپ کیوں کیجئے کہ آپ کے خیال میں وہ جو بھی لیٹر ہے اسے لکھ لیجئے ایک کاغذ دیں لکھ لیجئے جی آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں قلم لائیے اور ایک کاغذ پہ اس لیٹر کا انگلش کا لیٹر ہے وہ اس کا نام لکھ لیجیے ٹھیک ہے تو ناؤ لیٹ سی اگر میں آپ کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور آپ کو دکھاؤں لیٹر تو اس کے لیے پہلے لیٹر کے ساتھ آپ نمبر ون لکھ لیجیے اور اب دوسرا لیٹر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو بتانا ہے کہ دوسرا لیٹر جو ہے یہ ابھی جو آپ نے دیکھا یہ کون سا تھا ٹھیک ہے اس کا بھی نام لکھ لیجیے I you ready to be surprise well let me tell you the first letter was C کیا آپ نے اس کا صحیح جواب لکھا تھا chances a many of you got it right many of you saw letter C and well seeing letter C but some of you had a problem آپ میں سے کوئی لوگ جنہوں نے سوچا کہ یہاں پہ لیٹر جی تھا سی نہیں تھا کیا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے سمجھا ہو کہ او دیکھا ہے انہوں نے ہو سکتا ہے اور یہ آپ ذرا غور کریں کہ جو آپ نے غلطیاں کی ہوں گی سی کو جی سمجھا ہوگا یا او سمجھا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ there are feature these letter آپ میں سے اس کو لیٹر اے شاید ہی کسی نے سمجھا ہو کوئی ہے ایسا جس نے اس کو لیٹر اے سمجھا اگر ایسا ہے تو آئی وڈ ارج یو کہ اپنی آئی سائٹ ضرور چیک کروائیے کیونکہ ہمارے یہاں ریگولر آئی سائٹ چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے تو اگر آپ ریگولرلی اپنی آئی سائٹ کو چیک کر اگر آپ اپنی آئی سائٹ چیک کروائیں گے پھر آپ کو یقیناً اگر آپ نے اے یا جے یا کے یا ایل یا ایم سمجھا اس لیٹر کو تو I would urge you to get your eyesight check اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے آئی ایم ویری سیریس کیونکہ عام طور پہ جو کنفیوژن ہوگی وہ کروز والے فیچرز کے ساتھ ہی ہوگی دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگی نا لیٹ می ٹیل یو کہ یہ ایکچولی جو میں نے ایکسپیریمنٹ ڈیمونسٹریٹ کیا یہ کیا جا چکا ہے یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور جس طرح میں نے آپ کو دکھایا نا اس سے بھی کم ٹائم کے لیے انہوں نے آپ کو کچھ لیٹرس دکھائے اچھا اب فرض ہوا کیا جب انہوں نے لیٹر سی دکھایا اور سبجیکٹ سے پوچھا کہ جناب کیا نظر آیا آپ کو تو اکثر لوگوں نے اسے کنفیوز کیا اب نا let's look at the example when they presented letter G آپ کو جو دوسرا لیٹر میں نے دکھایا تھا وہ لیٹر جی تھا ٹھیک ہے then that was exactly the same experiment Kinney Marsetta and Showman found کہ they found nine errors made when letter G was presented اگر آپ جی کو لکھیں ابھی اپنے سامنے لیٹر کو لکھیے جی کیپیٹل جی جو ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس میں بالکل سی کی طرح ہے وہ بالکل سی کی طرح تو ہوتا کیا ہے وہ وہ فیچر جو ہے سی کا میجر وہ آپ کو نظر آتا ہے جی کی ہارزونٹل لائن آپ مس کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سارے فیچرز کو اینالائز کرنے کا ٹائم ہی نہیں that is the major assumption of the feature analysis model اچھا اب اسی طرح what we other mistakes that people made people look at the letter and said it was O ٹھیک ہے some people thought it was the letter O. There was one misclassification as B and one misclassification as 9. اچھا آپ سوچیں یہ نائن کیسے آ گیا وہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے صرف لیٹرز ہی نہیں تھے نمبرز بھی دکھا رہے تھے وہ لوگوں تو بعض اوقات کوئی نمبر بھی آ جاتا تھا تو جب اس لیے انہوں نے جب جی دیکھا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا پہلے کہ یہ لیٹر ہے یا نمبر ہے اور اگر لوگوں نے سوچا کہ یہ نمبر ہے تو انہوں نے نائن کا ڈیجٹ چوز کیا اور اس فارم میں یوز کیا جس میں میں, میں نے آپ کو دکھایا and no other errors occurred regardless of how many time you G people did not confuse it K A L ایم این ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سیدھی سادی بات ہے کہ بہت بڑا ایک فیچر جو ہے ویژل وہ کرو ہے جو سی سے ملتا ہے او سے بھی ملتا ہے بی میں دو دفعہ کر کرتا ہے اور نائن میں بھی وہ کرو آتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک چھوٹی سی ہارزونٹل لائن ہے which is not very big so people probably didn't get enough time to analyze all the features so یہ جو تھی چیز it is clear that subjects for choosing items with similar features اب آپ کے سامنے سلائڈ میں میں نے پانچوں یہ لکھ دیا کٹھے C G O B nine they all share a curve feature تو فیوچر جو ہے اگر اس کی ایکشن ہے اور وہ ایکسپرمنٹ کنفرم کر رہا ہے تو we as scientist would like to believe the feature analysis model is correct ٹھیک ہے کیسے دیکھئے اگر ہم اگر ہمارا سسٹم ایسے کام کرتا ہے سسٹم کہ ہم نے وہ انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہم نے اس انفارمیشن میں سے فیچرز کو الگ الگ دیکھا پھر انہیں اکٹھا کیا اور اس کے بارے میں جو کریٹیکل انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم نے کمپیئر کیا اب جب ہمیں وہ لیٹر دکھایا بہت کم ٹائم کے لیے گیا ویری ویری بریف پیریڈ تو کیا ہوگا we will not get enough time to features all the we and we will base our decision just one feature تو چونکہ اس میں سب سے بڑا فیچر جو ہے لیٹر جی میں وہ ایک بڑی کرو ہے جو کہ سی میں بھی ہوتی ہے تو that is why we had the biggest with letter C اور اسی طرح او جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس وقت سلائڈ کو ذرا غور سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سی اور او میں تھوڑا سا ہی فرق ہے جس طرح یہ لکھے گئے ہیں کمپیوٹر اسکرین پہ you draw little bit of the curve more and you will get the letter O so اصل بات یہ کہ there is we have evidence we have evidence to prove that feature analysis model may be a good model we have evidence جیسے کہ آپ نے خود ایکسپیرمنٹ کیا میں نے آپ کے ساتھ ابھی آپ کو سی اور جی پرزینٹ کیے letter one was C letter two was G many of you I am sure it right many of you didn't and many of you confuse with other letters that shared feature I hope this is correct I hope this is understood by all of you کہ ہم سائنس میں جو ہے کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالتے ٹھیک ہے نا وہ فائنل ڈیسیزن نہیں لیتے کہ جی بالکل ایسے ہی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ماڈل ہمارے خیال میں جو اس کو ایکسپلین کر رہا ہے پرزینٹ کرتے ہیں پھر اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اور اگر اس ماڈل کی پرڈکشن جو ہے وہ اس ایکسپیریمنٹ کے مطابق آتی ہے تو ہم اسے ایکسپٹ کر لیں so that is the idea ہے now I want to move on to something very very important which is not just about visual pattern recognition but auditory pattern recognition sound کی پیٹرن ریکگنیشن اب آپ کہیں گے کہ ساؤنڈ کی پیٹرن کیا ہوتا ہے very simple speech human language human speech جب بولی جا رہی ہوتی ہے it is much more complex than perception of written material ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی کیسے زیادہ کمپلیکس ہے وہی چیزیں جو ہم لکھتے ہیں وہی بولتے ہیں تو جو لکھتے ہیں وہ آنکھیں دیکھ کے پروسیس کر لیتی ہیں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں کسی کی بات بولتے ہوئے تو جو کوئی اور بہت صاحب بول رہے ہیں اگر ہم سن رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہی تو ہے جو کہ لکھا ہوا ہے واٹس دا ڈفرنس ایکچولی اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے سیگمنٹیشن اسپیچ جو ہے وہ اتنی کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ نہیں ہے اس کی باؤنڈریز ورڈز کی اتنی کلیئرلی اس میں ڈیمارکیٹڈ نہیں ہوتی جتنی لکھے ہوئے الفاظ میں ہوتی اچھا ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں اب جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب الفاظ کے درمیان کلیئر گیپس ہیں ٹھیک ہے یعنی میں جو مختلف الفاظ اس وقت آپ سے بول رہا ہوں ان کے درمیان واضح گیپ موجود ہے ask a foreigner Urdu to try and guess ایک لفظ کہاں پہ ختم ہوا ہے اور کہاں پہ شروع دوسرا لفظ شروع ہوا ہے اور they have a huge problem so یہ الوژن ہے ہمارا یہ سوچنا کہ میری اسپیچ میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے درمیان واضح گیپ موجود ہے اور وہ کلیئرلی مختلف الفاظ کے طور پہ پرزینٹ ہو رہے ہیں اٹ از این الوژن میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو اردو سے مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو کلیئر ہو جائے اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو وہاں میں نے لکھا ہوا ہے کیا حال ہے اور دوسرا جو میں نے سینٹینس لکھا ہوا ہے لکھا انگلش میں ہی ہے لیکن ہے اردو کے الفاظ دوسرا سینٹینس میں نے لکھا ہے کیا ہو رہا ہے اب اگر میں اس طرح آپ سے بات کروں آپ مجھے ملے میں کہوں السلام علیکم کیا حال ہے تو آپ یقیناً سمجھیں گے کہ یا تو میں کوئی روبوٹ ہوں یا پھر کسی سائنس فکشن فلم کا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں اسی طرح اگر میں آپ کو یہ کہوں کیا ہو رہا ہے تو پھر بھی اٹ از ان نیچرل ایسے میں نے بول تو جو آواز ہمیں آتی ہے اگر آپ کسی فارنر سے پوچھیں اسے کہیں کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے تو میں پوچھوں میں نے کیا کہا ہے تو وہ کہے گا کیا حال ہے اور یہ میں نے سلائڈ میں نیچے لکھا ہے اسے غور سے دیکھیے یو ہیئر اٹ ایز کیا لے کیا لے کیا حال ہے اس کے کمپونیٹس ہیں لیکن میں بولتا ہوں کیا ہے بھائی کیا حال ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے sound like one word to write اس میں کیا ہو رہا ہے کہ باؤنڈریز نہیں بناتا ان کی سیگمنٹیشن نہیں کرتا اب this is very interesting problem not just from our point of view as cognitive psychologist but also for computer scientist اچھا دیکھیں نا اب کمپیوٹر سائنٹسٹ آپ کو پتا ہے کہ اب ہر لیپ ٹاپ میں جو نئے آتے ہیں نئے سافٹ ویئر میں کمپیوٹرز میں ایک سافٹ ویئر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپیچ ریکگنیشن سافٹ ویئر تو اسپیچ ریکگنیشن سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے what is important what is important is for the computer to hear the speech not as جیسے وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کیا ہو رہا ہے computer won't be able to tell کہ کیا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے ہو کہاں پہ شروع ہو رہا ہے رہا کہاں پہ شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور پھر ہے کہاں پہ شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے so all of these are challenges for speech recognition software and they are full of mistakes mistakes میں آپ کو مثال دیتا ہوں اکثر لوگ ہم میں سے جب انگریزی سیکھتے ہیں تو we think that we have learned English ٹھیک ہے and yes we write we can maybe read and write English we can speak it in our own accent اب آپ کسی امریکی سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے ہائی ڈون تو اب اگر آپ نے ہاؤ آر یو یا فرض کریں اگر آپ نے یہ بھی سیکھا ہے ہاؤ آر یو ڈوئنگ جو کہ ایک امیرکن ایکسپریشن ہے تو chances are you don't know what he said how you doing how you doing ایک ایکسپریشن ہے جس میں وہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ کو تیزی سے بولتا ہے ٹھیک ہے اچھا مثلاً ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اسی طرح انگریزی کی اکثر لوگ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے زیادہ تر آڈینس پاکستانی ہی تھی اس میں اٹینڈ کرنے والے ایک امریکی صاحب تھے جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار یہ سی این این کس نے آن کر دیا تو we all thought was a joke you know that was a very funny joke but it is about the way people speak it is about the way people talk and the native speakers always mix words together to form sentence consciously نہیں کر رہے ہوتے وہ کانشیسلی کوئی بھی اپنی گفتگو کو جو ہے اس طرح چھوٹا نہیں کرتا اس طرح شرنک نہیں کرتا الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جمبل نہیں کرتا یہ انکانشیسلی اور نیچرلی ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے نا تو اب یہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے and that is why when we are talking to somebody from England اور from America we try to understand what the the we we feel we feel miserably. اور ہمیں تھوڑی سی عادت جب ہو جاتی ہے پھر ہمیں سمجھنا شروع آ جاتا ہے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ کے درمیان باؤنڈری کہاں پہ شروع ہو رہی but let me tell you segmentation remains a major problem. It is not a very simple problem. It is a very complicated problem. And computer scientists are spending a lot of time figuring it out. So, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی پرابلمس ہیں کوگنیٹو سائیکالوجی کی جہاں کمپیوٹر سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ کے انٹرسٹ آپس میں ملتے ہیں ہمیں بھی یہ سمجھنی ہے کہ جناب یہ چیز ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کوگنیٹو سائیکولوجسٹ کو کہ جناب ہمارا دماغ جو ہے چلو پڑھ تو لیتا ہے کیونکہ لفظ الگ الگ لکھے ہوئے ہے اور ان الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کیسے کرتا ہے مثلا اب جیسے میں اگر آپ کے سامنے یہ جملہ پڑھوں segmentation is a major problem because speech is not clearly demarcate اب میں نے جان بوجھ کے اسے تیزی تیزی سے اس طرح پڑھا ہے کہ میں کسی بھی دو الفاظ کے درمیان کوئی گیپ نہ دوں اسے اس طرح سے پڑھوں کہ نہ لگے اب چونکہ آپ ان الفاظ سے واقف ہیں تو آپ ان کو الگ الگ کر سکیں گے لیکن جو شخص انگریزی سننے کا عادی نہیں ہے اسے پرابلم ہوگی کہ بھئی کون سا لفظ کہاں شروع ہوا کون سا لفظ کہاں ختم ہوا تو that is a very important problem اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اب اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے we have to look at certain concept ٹھیک ہے نا جیسے مثلاً میں نے آپ کو جب لیٹرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی تھیئریز ڈسکس میں آپ سے کر رہا تھا تو اس میں فیچر اینالیس کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو ڈفرنٹ فیچرز بتائے تھے مثلاً horizontal line vertical line lines at a forty five degree angle and curves ہے نا تو اب جب ہم اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ یونٹ بنانے پڑیں گے letters are not the units یاد رکھیں even word are not the units of speech the unit of speech is a phoneme ٹھیک ہے یہ آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھی مل جائے گا ان کے اسپیلنگس بھی ہوں گے کچھ سلائڈس بھی آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں مثلاً لفظ اسکول ہے اس میں اگر آپ جب ہم اسے لکھتے ہیں تو اس کے لیٹرز لکھتے ہیں جیسے S C H O O L school اس کو ہم فونیم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کچھ جو ہیں ایس کے او اینڈ ایل اگر آپ اپنے سامنے سلائڈ دیکھیں تو اس میں آپ کو چار فونیمز دکھائے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو اسکوائر بریکٹس کے اندر ہیں لیٹرز اور پہلا فونیم جو ہے وہ ہے یا ایس ساؤنڈ جو ہے دوسرا فونیم ک جو کے ساؤنڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تیسرا فونیم جو ہے وہ ہے او جو کہ ڈبل او کی ساؤنڈ کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اور چوتھا فونیم ہے ل اب دیکھیں یہ جو فونیمز ہیں اس سے کچھ کام آسان ہو جاتا ہے ہمارا اسپیچ ریکگنیشن میں اور اسپیچ کے انڈرسٹینڈنگ اب جیسے اب ہم نے اردو میں اسکول لکھنا ہوتا ہے تو ہم سین چے ہے واؤ لام نہیں لکھتے ہم سین کاف واؤ لام لکھتے ہیں یعنی جو اس کی آواز ہے لفظ کی وہ کیپچر کی جائے تو اسی طرح جب ہم میں آپ کو یہ سلائڈ دکھا رہا ہوں تو ہم نے اسکوئر بریکٹس میں ان ساؤنڈز کو ڈال دی تو پہلی چیز جو ہے پہلا یونٹ جو اسپیچ کا ہے وہ ہے فونیم اب دوسرا جو ایک فیچر ہے فونیم کا جو امپورٹنٹ ہے فونیم کا کے بارے میں وہ ہے وائسنگ وائسنگ کیا ہوتی ٹرائی کیجئے یہ دو لفظ میں آپ کو سناتا ہوں آپ ان کو پڑھیے سلائڈ پہ پہلا ورڈ ہے سپ سپ یعنی آپ گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو اسے ایک سپ لیتے ہیں ایک گھونٹ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں سپ بولیے سپ پھر بولیے سپ اب اسی طرح ہم جب کئی دفعہ جیکٹس ہوتی ہیں یا شرٹس ہوتی ہیں ان میں زپ لگی ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں زپ زپ اب ایس کی جو ساؤنڈ ہے سپ میں اور زیڈ کی جو ساؤنڈ ہے زپ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے وائسنگ یہ ذرا مشکل سا کانسیپٹ ہے لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا اب یوں کیجیے یہ سمجھانے کے لیے کہ وائسنگ کیا ہوتی ہے اپنے تھروٹ پہ یہاں ہاتھ رکھ لیجیے چاہے انگلی رکھ لیجیے بے شک اب بولیے سپ کا ساؤنڈ نکالیے ٹھیک ہے اب کیجیے زپ کی ز ساؤنڈ نکالیے ز ز ز ز ز جب آپ یہ ریپیٹ کریں گے اور انہیں الگ الگ سنیں گے اور اپنے انگلیوں میں وائبریشن فیل کریں گے تو ز جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کے تھروٹ میں وائبریشن ہو رہی ہے کرتے وقت آپ کو تھروٹ میں وائبریشن کی ہرگی ضرورت نہیں ہے صرف آپ منہ سے ایک ہسنگ ساؤنڈ نکالتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں سانپ تو اگر آپ اس سے صرف پہلی جو ساؤنڈ ہے نکالیں تو اس کے لیے آپ کو تھروٹ میں وائبریشن کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آپ تھروٹ میں وائبریشن لے آتے ہیں ساتھ تو یہ ساؤنڈ ز بن جاتا ٹھیک ہے تو فونیم کی جو ایک ایک اس کا فیچر ہوتا ہے فونیم کا وہ ہوتی ہے وائسنگ یعنی کیا ہم اس ساؤنڈ کے ساتھ تھروٹ میں سے وائبریشن نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں تو دوسری ایک اور جو فیچر ہوتا ہے ہماری وائس کا ایک تو وائسنگ ہوگی ٹھیک ہے نا کہ ہم تھروٹ کو وائبریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دوسری ہو گئی place of articulation place of articulation سے کیا مراد ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو آپ لفظ بولیے حرف بولیے یا ساؤنڈ بولیے ب م و یہ چاروں ساؤنڈ جو ہیں یہ ہمارے ہونٹوں کی شیپ سے نکالی جا رہی ب میں نے اپنے دونوں لپس کو اکٹھا جوڑا ب اور آواز نکالی اب انگلش میں ہم تو اسے پے کہتے ہیں لیکن انگلش میں یہ پھی کہلاتا ہے اس کے ساتھ کافی ایئر ریلیز ہوتی ہے پھی جیسے اٹ ساؤنڈ مور لائک پھی رادر دین پے جو جیسے ہم پاکستان اردو میں پے سے لکھتے ہیں نا پے سے انگلش میں ہم پھی سے لکھتے ہیں تو اسی لیے اکثر انگریز جب اسے پروناؤنس کرتے ہیں تو وہ پاکستان نہیں کہتے ہیں پاکستان یا پاکستان پھے کی آواز اس میں نکلتی ہے تو لیکن جو امپورٹنٹ بات جہاں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں جو یہ ساؤنڈز ہیں ب اور پھ یہ ہمارے ہونٹوں کو جوڑ کے پھر نکالی جاتی ہے لیبیا کا مطلب ہوتا ہے لپس اور بائی کا مطلب ہوتا ہے دو تو بائی لیبیل یعنی دونوں اونٹوں کو جوڑ کے جو بھی آواز نکالی جاتی ہے وہ بائی لیبیل کہلاتی ہے ہاں اب ان میں اور کچھ فیچرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف بائی لیبیل ساؤنڈ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں مثلاً میں نے کہا نا ب اس میں اب دیکھیں میں نے کچھ ایئر بھی ریلیز کی ہے وائسنگ کا بھی ڈفرینس ہے لیکن وہ ابھی بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح کچھ آوازیں ہم ناک سے نکالتے ہیں لیکن ہونٹوں کو اور طرح سے مینیپولیٹ جیسے اب اب یہی جو آواز ہے ب اگر میں اس کے ساتھ ناک میں وائبریشن کروں تو م ہو جائے گی م م ب ب I am alternating between my nose and my throat ٹھیک ہے لیکن جو آواز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ دونوں ہونٹوں کے جوڑنے سے ہو رہی ہے دیٹ از وائی ب م اور و و جو ساؤنڈ ہیں یہ بائیلیبیل ساؤنڈ ہیں ہے اس میں دونوں ہونٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے آواز نکالنے کے لیے نا similarly talking about more place of articulation and V are labiodental اب آپ لوگ کہیں گے کہ جناب ڈبلو اور وی کی ساؤنڈ تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان میں ہم ان دونوں لیٹرز کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرتے رہتے لیکن انگلش اسپیکر جو ہے نیٹو اسپیکر جو ہے وہ و کی ساؤنڈ نکالتا ہے اپنے دانتوں کو اور ہونٹوں کو ایک ہونٹ کو ملا کے و ف ٹھیک ہے فے کی جو ساؤنڈ ہے نا اور و کی جو ساؤنڈ ہے یہ دونوں دانت اور نچلے ہونٹ کو جوائن کر کے نکلتی ہے جبکہ ڈبلو کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہے و وہ دونوں ہونٹوں سے نکالی جاتی ہے and then there are letters like چھی D S Z N and ایو ان کی جو ساری ساؤنڈ ہیں یہ ایلویولر ہے ایلویولر کیوں کہتے ہیں سر کہ جو ہمارے مسوڑے کے اوپر جو جگہ ہے نا تالو میں اس کو ایلویولر رج کہتے ہیں تو جب ہم اپنی زبان اس سے ٹکراتے ہیں ٹھا اور ل یہ ساری ساؤنڈ جو ہیں یہ زبان کو تالو سے ٹکرانے کے بعد لیکن کہاں پہ مسوڑوں کے بالکل پاس زیادہ پیچھے نہیں تو ان ان ساؤنڈس کو ساؤنڈس کہتے ہیں تو ٹھ ڈ ن اچھا نئے میں آپ دیکھیں کہ پھر کیا کیا ہم نے ساؤنڈ تو یہیں سے نکل رہی ہے لیکن ناک میں سے جب ہم اس ایئر نکالتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے اگر اگر جب لوگوں کا ناک بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم اس طرح بات کرتے ہیں بھائی بہرا ڈاک بد ہے ہوتا کہ نہیں ایسا بہرا ڈاک بد ہے بدھ سے بات بت کر تو بے اور میم کا اور نون کا اور دال کا فرق ختم ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ ناک میں سے وہ ایئر نہیں نکل سکتی وہ ناک بلاکڈ ہوتا ہے تو آپ اس طرح بات کرتے ہیں ہے نا وہ جو ساری نیزل فیچر ہے اس میں سے نکل جاتا ہے بٹ بیکاز وی نو دس اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں زکام ہے وہ ناک میں سے آواز نہیں نکال پا رہے صاحب تو ہم کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے تو اب اس میں اس میں بھی کیا فیچر اینالس ہوتا کیا ہم اسپیچ کو جب سنتے ہیں تو کیا ہم اس کے ڈفرینٹ فیچرس کو الگ الگ سنتے ہیں اور پھر اکٹھا کرتے does that happen any bodies guess نہیں اٹ از بڈیز گیس ہم نے اس میں ایکسپیرمنٹس آف ایکسپیریمنٹس اور بلکہ جو ان کا جو پہلا ایکسپیریمنٹ تھا اسپیچ ریکگنیشن کا وہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے اکثر ایکسپیریمنٹ جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں پہلے ان سے پہلے ہو چکا Miller and Nicely did the first experiment in 1955 ٹھیک ہے اور 1955 میں یہ ایکسپیریمنٹس کرتے وقت ہم نے کیا کیا کہ جناب دو قسم کے فیچرز جو ہیں ان کو کمپیئر کیا ایک تو ہم نے لیا وائسنگ ٹھیک ہے نا کہ وائسنگ جو ہے وہ تھی یا نہیں تھی اور دوسرا ہم نے فیچر لیا پلیس آف آرٹیکولیشن کہ دونوں ہونٹوں کی ساؤنڈ تھی یا ایلویولر ساؤنڈ تھی زبان مسوڑوں کے پیچھے ٹکرائی گئی تھی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بائیلیبیل میں دو وائسز ہیں ایک ہے ب جو وائسڈ کے انڈر لکھی ہوئی ہے سلائڈ میں اور دوسری ہے پھ جو وائس لیس میں لکھی ہوئی اچھا اب ایک چیز میں یہاں کلیئر کرتا چلوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم پھ بولتے ہیں تو ہم آواز نہیں نکالتے سے وائبریشن نہیں نکالتے س اور ز میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ب اور پھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے ب کی آواز نکلے گی ہی نہیں اگر ہم دونوں ہونٹوں کے جب ہم جوڑ کے ایئر ریلیز کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہی فورن ساتھ ہی سائملٹینئسلی تھروٹ میں سے وائبریشن نہ نکالیں تو ب کی ساؤنڈ نہیں نکلے گی اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے تو ف کی آواز نکلے گی اور ب میں ایک ہی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ف میں ساؤنڈ میں جو وائبریشن ہوتی ہے تھروٹ کی جو وائسنگ ہوتی ہے وہ ساٹھ ملی سیکنڈ بعد ہوتی ہے تقریباً آدھے سیکنڈ سے ذرا زیادہ وقفہ ہوتا ہے ہونٹوں سے آواز نکالنے میں اور حلق میں سے آواز نکالنے جبکہ ب ساؤنڈ جو ہے اس میں آپ کو دونوں ہونٹوں میں سے آواز نکالنے کا ٹائم اور وائسنگ کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے تو جن میں جن حروف میں جن آوازوں میں جن فونیمز میں ہونٹوں میں سے آواز نکالنے کا ٹائم اور حلق میں سے آواز نکالنے کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے انہیں ہم وائسڈ فونیمس کہتے ہیں اور جن میں وائسنگ یا تھروٹ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وائس لیس وہ ٹوٹلی وائس لیس ہوتے تو نہیں ہے لیکن جو کہ وائسنگ اس وقت ریکوائرڈ نہیں ہوتی امیڈیٹلی ریکوائرڈ نہیں ہوتی اس لیے ہم اسے وائس لیس کہتے ہیں تو ب اور ف میں the only difference that exist between the features is the one is voiced ب از وائسڈ اینڈ ف از وائس لیس اب اسی طرح دو الویولر ساؤنڈز لی ملر اور نائسلی نے تو جو وائسڈ تھی ساؤنڈ وہ ہے ج ج اور جو وائس لیس تھی وہ ہے چھ دونوں ساؤنڈ جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں چھ ان پلیس آف آرٹیکولیشن ایک ہی جگہ پہ زبان کو ٹکرایا جاتا ہے تالو پہ لیکن ج میں وائسنگ بالکل ساتھ ہوتی ہے ڈ فورن آواز نکالی جاتی ہے تھروٹ سے اور چھ چھ میں میں وائسنگ بعد آتی ہے پہلے ساؤنڈ نکالی جاتی ہے ایئر نکالی جاتی ہے فرام دا ماؤتھ تو انہوں نے کیا کیا کہ سبجیکٹس کو جب ہم لیٹرس دکھاتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت تیزی سے دکھا دیتے جب ہم ساؤنڈ سناتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں نوائز دے دیتے ہوتا ہے نا آپ کی ٹی وی میں کئی دفعہ کیبل صحیح نہ آ رہی ہو تو کر کے ایک آواز سی پیچھے آتی ہے کئی چینلز میں ریڈیو میں اکثر ہوتا ہے ہم جسے کہتے ہیں نوائز آ رہی ہے جی سگنل میں تو ریڈیو میں جب ہم ٹیوننگ کر رہے ہوتے ہیں اور چینل ٹھیک طرح سے ریسیو نہ ہو رہا ریسپشن نہ ہو نوائز ہو تو کر کے آواز آ رہی ہوتی تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت لاؤڈ اس طرح نوائز جو تھی وہ ہیڈ فون میں سبجیکٹس کو سنوائی اور یا پرزینٹ کیا گیا یا پرزینٹ کیا گیا یا ڈ پرزینٹ کیا گیا یا پرزینٹ کیا گیا ٹھیک ہے اور سبجیکٹس نے دونوں ساؤنڈس کو آپس میں کنفیوز کیا ٹھیک ہے and experiments experimenters were interested in which sound was confuse with which ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی experimenters were interested in which sound was being confuse with which یعنی ب اور پھ کو زیادہ کنفیوز کیا گیا ب اور ڈ کو زیادہ کنفیوز کیا گیا یا ب اور تھ کو زیادہ کنفیوز کیا گیا اب اگر ہم فیچر ماڈل کو دیکھیں تو let's look at this slide again جو تو ب اور ڈ ہیں یعنی اگر آپ اس کالم میں دیکھیں وائسڈ جہاں لکھا ہوا ہے وائسڈ وائسڈ کے کالم میں دو ساؤنڈز ہیں ب اور ڈ اور دونوں وائسڈ ساؤنڈز ہیں اور جو آپ کا وائس لیس کا کالم ہے اس میں اور دونوں ساؤنڈ جو ہیں یہ وائس لیس ہے تو ان دونوں ساؤنڈ میں بھی ایک ایک فیچر کا فرق ہے یعنی وائس ساؤنڈ جو ہیں یا تو بائیلیبیل ہے یا الویولر ہے اور جو وائس لیس ساؤنڈ ہے وہ بھی یا بائیلیبیل ہے یا الویولر ہے what it we find find subject that different by only one feature we confuse the most on the subject letters sound سوریمز different by two feature not confuse which ادا یعنی ج کو کنفیوز نہیں کیا گیا ب اور ٹ کو کنفیوز نہیں کیا گیا ب اور کنفیوز کیا گیا اور رو میں ب اور ڈ کو کنفیوز کیا گیا اور پھ اور ٹھ کو کنفیوز کیا گیا اسی طرح ج اور ٹ ٹھ کو کنفیوز کیا گیا تو جہاں ایک فیچر کا فرق تھا کنفیوژن ہوئی جہاں دو فیچر کا فرق تھا وہاں نہیں ہوئی we will continue discussing speech recognition as an example of pattern recognition but just please think about the fact think about about segmentation کی واٹسٹنٹ is you to understand and think so think about ہے خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ جب آپ اردو بول رہے ہوں پنجابی بول رہے ہوں تو سوچیں کہ آپ سیگمنٹیشن کتنی کر رہے ہیں خود کیا آپ الفاظ میں فاصلہ دے رہے ہیں یا انہیں ایک جملے کو ایسے ہی بول رہے ہیں جیسے کہ ایک ہی لفظ ہو اور کیا دوسرے لوگ اسے سمجھ رہے ہیں pay attention to that that is the essence of being a scientist reflect and experiment thank you very much